تقدیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تحریر کردہ زیر نظر مضمون فلسفہ و حکمت کے نہایت تقیق اور اعلیٰ ترین مباحث پر مشتمل ہے حقیقت انسان کے عنوان سے ایک نہایت قیمتی تحریر آج سے قریب پندرہ برس قبل محترم ڈاکٹر صاحب کے قلم سے نکلی تھی جو اب زندگی موت اور انسان نامی کتابچے میں شامل ہے اس کا دوسرا حصہ جس سے در حقیقت نہایت علمی مباحث کا آغاز ہوا بعد ازاں حکمت قرآن باپت مارچ اپریل انیس سو پچاسی عیسوی میں شائع ہوا تھا تاہم یہ مضمون گزشتہ چودہ سال سے ادھورا اور نامکمل تھا بھرپور دعوتی و تحریکی مصروفیات کے باعث وہ ضروری فراغت میسر نہ آ سکی تھی جو ایسے غامز مضامین کی تحریر کے لیے ناگزیر ہوتی ہے بہرکیف بحمد اللہ حال ہی میں محترم ڈاکٹر صاحب نے اس مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے ربط کلام کے پیش نظر اس تازہ تحریر کے ساتھ جو مذکورہ مضمون کی تیسری قسط کی حیثیت رکھتی ہے سابقہ قسط کو بھی شامل اشاعت کیا جا رہا ہے ناظم نشر و اشاعت